حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کے غزل کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ پانی اور بیری کے پتے لے لے پھر صفائی کرے اور اچھی طرح صفائی کرے یا فرمایا بہت زیادہ صفائی کرے یعنی جسم کو خوب صاف کرے پھر سر پر پانی ڈال کر خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہائے پھر روئی کا خوشبودار پہا لے کر اس سے تہارت کرے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کے ساتھ کیسے تہارت حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس کے ساتھ تہارت کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا اس کو خون کے مقام پر لگا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ پانی لے پھر صفائی کرے اور اچھی طرح صفائی کرے یا فرمایا بہت زیادہ صفائی کرے پھر سر پر پانی ڈال کر ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے جسم پر پانی بہا لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انصار کی عورتیں بھی بہت اچھی عورتیں تھیں انہیں دین کے مسائل سیکھنے سے حیا مانی نہیں ہوتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 642